مراقبہ کی اقسام مراقبہ کے ماہرین نے اپنے شاگردوں کو مراقبے کے مختلف طریقے تعلیم کیے ہیں یہ مراقبے شاگرد کی روحانی ترقی میں کلاسوں کا کام کرتے ہیں تاکہ روحانی صلاحیتیں یکے بعد دیگرے مرحلہ وار بیدار ہوں جب شاگرد مراقبے کے کسی خاص طریقے پر قدرت حاصل کر لیتا ہے تو اسے اگلے مرحلے کی طرف بڑھا دیتا ہے مراقبے میں کیے جانے والے تصور کی بنیاد پر مراقبے کی مختلف قسمیں اور ان کے مقاصد متعین ہو جاتے ہیں کشف القبور کا مراقبہ اس لیے کرایا جاتا ہے کہ شاگرد مرنے کے بعد کی دنیا کو دیکھ لے اگر روشنی کے جسم کو طاقت دینا مقصود ہے تو روشنیوں کا مراقبہ تعلیم کیا جاتا ہے نور کے مشاہدے کے لیے مراقبہ نور کیا جاتا ہے اگر روحانی استاد کی طرز فکر اور صفات کو شاگرد کے اندر راسک کرنا مقصود ہے تو استاد کا تصور کرایا جاتا ہے مختصر یہ کہ شاگرد کی طبیعت صلاحیت اور ضرورت کے مطابق مختلف مراقبے تلقین کیے جاتے ہیں ان کا تعین ایک ماہر اور کامل استاد ہی کر سکتا ہے جو علمی اور عملی اعتبار سے مراقبے کی منازل طے کر چکا ہو تصور کے فرق اور عملی اعتبار سے مراقبے کی اقسام بہت زیادہ ہیں اس لیے موجودہ باب میں مراقبے کے وہ طریقے بیان کیے گئے ہیں جو اہمیت کے لحاظ سے سر فہرست ہیں دیگر طریقے کسی نہ کسی طرح ان مراقبوں کی شاہیں ہیں چند مراقبوں کے علاوہ ہر مراقبے کے ساتھ ایک عملی پروگرام ترتیب دیا گیا ہے تاکہ ہر شخص اس کورس یا پروگرام کی مدد سے مراقبے کے عمومی اور خصوصی فوائد حاصل کر سکے مراقبے کے بعض پروگرام خصوصی مقاصد کے لیے ہیں جیسے کشف القبور کا مراقبہ ہاتب غیبی کا مراقبہ ذہنی سکون کے حصول کا مراقبہ وغیرہ ان پروگراموں پر عمل کر کے کسی خاص صلاحیت کو بیدار کیا جا سکتا ہے یا محسوس فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے دیگر مراقبے انسان کے باطنی حواس کو متحرک کرتے ہیں ان مراقبوں میں کسی ہار طرز سے تیسری آنکھ کو بیدار کیا جاتا ہے وضاحت پروگرام مرتب کرتے ہوئے ایک اوز طالب علم کو ذہن میں رکھا گیا ہے اور پروگرام اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ ترقی کے ساتھ ساتھ ذہن پر بار نہ پڑے اس کے باوجود استاد کی کمی کا جو حلا پایا جاتا ہے اس کو ادارے نے پر کرنے کا عزم کیا ہے اس طرح کہ طالب علم اپنی واردات کیفیات ماہانہ رپورٹ کی صورت میں بھیجتے رہیں تاکہ کسی خاص ہدایت کی ضرورت محسوس ہو تو کر دی جائے پروگرام وضع کرتے ہوئے مدرجہ ذیل باتوں کو سامنے رکھا گیا ہے ایک دماغ و دماغ دماغ کی کارکردگی کو بہتر بنانا دو ذہن کی حسوسی قوتوں مثلاً قوت حافظہ قوت متحیلہ قوت تحلیق اور رفتار میں اضافہ کرنا تین باطنی صلاحیتوں مثلاً ٹیلی پیتھی کشف وغیرہ کو بیدار کرنا چار غور و فکر اور وجدان کی قوتوں کو جلا بہشنا پانچ طالب علم کی روحانی بسارت یا تیسری آنکھ کو متحرک کرنا کسی بھی پروگرام پر عمل کرنے سے پہلے چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے ایک مراقبہ وقت کی پابندی کے ساتھ پندرہ سے بیس منٹ کیا جائے کامیابی نہ ہو تو حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں نتائج و فوائد کا انحصار طالب علم کی مستقل مزاجی اور دلچسپی پر منحصر ہے بعض طالب علم آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں اور پابندی سے مشق کرنے کی بدولت ترقی کی ترقی کی رفتار معتدل رہتی ہے بعض طالب علم ابتدا میں تیزی سے ترقی کرتے ہیں لیکن بعد میں رفتار کم ہو جاتی ہے بعض لوگ شروع شروع میں کوئی قابل ذکر پیش رفت نہیں کرتے لیکن آگے جا کر رفتار بہت تیز ہو جاتی ہے غرض طبیعت کے فرق سے ترقی کے مدارج الگ الگ ہوتے ہیں اصولی طور پر جو چیز آہستہ آہستہ طبیعت میں داخل ہو وہ زیادہ مستحکم ہوتی ہے دو ذوق و شوق یا دلچسپی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی طرف سے یہ پروگرام میں کوئی تبدیلی کر دیں یا پروگرام سے تجاوز کر جائیں دلچسپی سے مراد یہ ہے کہ مراقبہ اور دیگر مشقوں کو پروگرام میں دیے ہوئے لاہے عمل کے مطابق پوری توجہ سے کیا جائے عملی پروگرام مراقبہ کرتے ہوئے کسی کو دیکھا جائے تو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ ایک شخص آنکھیں بند کیے بیٹھا ہے یہ باتیں مراقبے کے جسمانی لوازمات ہیں یعنی مراقبہ کرتے ہوئے کس طرح بیٹھا جائے ماحول کیسا ہونا چاہیے وغیرہ مراقبے کی اصل اس کا ذہنی پہلو ہے موضوع کے پیش نظر ہم یہاں مراقبے کے عملی پہلو بیان کریں گے عملی پہلو سے مراد یہ ہے کہ مراقبہ کس طرح کیا جائے اور مراقبے کے لیے کن باتوں کا خیال اور کن باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی آنکھیں بند کر کے اپنے ذہن کو تمام خیالات اور تفکرات سے آزاد کر دے اور کسی ایک خیال یا تصور کی طرف اس کی توجہ مرکوز ہو جائے کہ اس کی دلچسپی اور اس کا ذہنی رشتہ دوسرے تمام خیالات سے باقی نہ رہے مراقبے میں دو باتیں اہمیت رکھتی ہیں ایک ذہن کا حالی ہونا اور دوسرا وہ تصور جو مراقبے میں کیا جاتا ہے ذہن میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی خیال میں خود کو نہ الجھائے اور نہ اپنے ارادے سے کسی چیز کے متعلق سوچے اس کیفیت کو ایک طرح کی بے حیالی کہا جا سکتا ہے مراقبہ مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے اور اس طرح مراقبے کی اقسام بن جاتی ہیں مراقبے کی تعریف کے بعد اب ہم مراقبہ سے متعلق دوسری تفصیلات بیان کرتے ہیں انداز نشست مراقبے کے لیے آرام دہ اور پرسکون نشست ہونی چاہیے تاکہ اعصاب میں کھچاؤ نہ ہو اور جسم بے آرام نہ ہو جسمانی حالت اور طبی رجحان کی مناسبت سے مراقبے میں بیٹھنے کے لیے مدرجہ ذیل نشست میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا جا سکتا ہے ایک آلتی پالتی مار کر بیٹھنا فرش یا چوکی پر بیٹھ کر بائیں پیر کو سمیٹ کر دائیں ران کے نیچے رکھ لیں اور دائیں پیر سمیٹ کر بائیں ران کے اوپر رکھ لیں کمر اور ریڑھ کی ہڈی سیدھی رہے لیکن اتنا تناؤ نہ ہو کہ عضلات کھنچ جائیں اور اتنا ہم نہ ہو کہ کمر جھک جائے اس نشست میں دونوں ہاتھ گٹنوں پر رکھ لیں ہاتھوں کو گود میں بھی رکھا جا سکتا ہے دو دوزانو بیٹھنا جن لوگوں کو آلتی پالتی مار کر بیٹھنے میں مشکل ہو وہ نماز کی طرح دوزانو ہو کر بیٹھ جائیں اس نشست کے لیے بھی ضروری ہے کہ کمر میں نہ تو ہم ہو اور نہ کمر تنی ہوئی ہو بلکہ ایسی آرام دہ حالت ہونی چاہیے جس میں گردن اور کمر کے پٹھوں پر دباؤ نہ پڑے تین دیگر انداز نشست ایک طریقہ یہ ہے کہ کولوں کے بل بیٹھ کر دونوں پیروں کو سمیٹ کر کھڑا کر لیں اور دونوں ہاتھوں کو ہلکا بنا کر گھٹنوں کے اوپر رکھ لیں یا گھٹنوں کے گرد ہلکا بنا لیں اس انداز میں اوپری دھڑ ذرا آگے کو جھکا ہوتا ہے اس انداز نشست میں ایک عام شخص طویل وقفے کے بغیر کسی جسمانی تکلیف کے مراقبہ کر سکتا ہے اس انداز نشست کی ایک اور شکل اس طرح ہے دونوں کولے فرش پر ٹکا کر بیٹھ جائیں اور پہرو کو اس پیروں کو اس طرح کھڑا کر لیں کہ بائیں پنڈلی دائیں پنڈلی کے اوپر ہو اور پاؤں کے تلوے فرش پر ٹکے ہوں ایک نرم اور مضبوط کپڑا لے کر کمرے کے پیچھے سے گزار کر کمر کے پیچھے سے گزار کر گھٹنوں کے اس حلقے میں لے کر آگے کی طرف گرا لگائیں گرا لگانے کے بعد جسم کو آزاد چھوڑ دیں کپڑے کا قطر کتنا ہونا چاہیے اور کمر پر کس مقام پر رکھا جائے اس کا تعین خود کیا جا سکتا ہے مقصد یہ ہے کہ بیٹھنے میں کوئی جسمانی تکلیف نہ ہو دونوں ہاتھوں کو پیروں کے برابر سے گزار کر ٹہنوں کے آگے رکھ لیں مراقبہ کرسی پر بیٹھ کر بھی کیا جا سکتا ہے لیکن یہ خیال ضروری ہے کہ کمر سیدھی رہے اور پش سے ٹیک اس حد تک نہ لگے کہ نیند آ جائے اسی انداز نشست میں چوکی تخت یا صوفے پر بیٹھ کر بھی مراقبہ کیا جا سکتا ہے چوکی یا تخت پر بیٹھنے کے بعد کوئی تکیہ گود میں رکھ کر اس پر ہاتھ رکھ لینے چاہیے تاکہ جسمانی سکون میں حلل نہ پڑے بعض مراقبے پشت کے بل لیٹ کر بھی کیے جاتے ہیں لیکن لیٹ کر مراقبہ کرنے میں حامی یہ ہے کہ ذہن پر نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے اور مراقبے کا مقصد پورا نہیں ہوتا مراقبہ کھڑے ہو کر بھی کیا جاتا ہے بعض تصور ایسے ہوتے ہیں جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کرائے جاتے ہیں مراقبہ کے یہ انداز مستثنیات میں سے ہیں ورنہ بیشتر مراقبے بیٹھ کر کیے جاتے ہیں بیٹھ کر مراقبہ کرنے میں آدمی آسانی کے ساتھ ذہنی یکسوئی حاصل کر سکتا ہے جگہ اور اوقات ماحول جس قدر پرسکون اور فرحت بش ہوتا ہے اسی مناسبت سے مراقبے میں انہماک اور یکسوئی بھی زیادہ ہوتی ہے مراقبہ ایسی جگہ کرنا چاہیے جہاں نہ زیادہ گرمی ہو جگہ اور اوقات ماحول جس قدر پرسکون اور فرحت بش ہوتا ہے اسی مناسبت سے مراقبے میں انہماک اور یکسوئی بھی زیادہ ہوتی ہے مراقبہ ایسی جگہ کرنا چاہیے جہاں نہ زیادہ گرمی ہو اور نہ اتنی ٹھنڈک کہ سردی محسوس ہونے لگے گرد و پیش کی چیزیں جتنی کم ہوں گی اسی قدر ذہن ہلکا رہے گا جگہ ہوادار اور گھٹن سے پاک ہونی چاہیے مراقبہ کرتے وقت زیادہ سے زیادہ اندھیرے کا اہتمام ہونا چاہیے بتیاں بجھا دینی چاہیے اور اگر کسی کھڑکی سے روشنی آ کر چہرے پر پڑ رہی ہو تو اسے پردے سے ڈھک دیں لیکن یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ کمرے میں آکسیجن کی کمی نہ ہو بستر پر بیٹھ کر مراقبہ کرنے سے ذہن آرام کی طرف مائل ہو جاتا ہے مناسب یہ ہے کہ مراقبہ فرش تخت چوکی یا کسی چارپائی پر کیا جائے مراقبہ کے وقت لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے جسم بے آرام نہ ہو مراقبے کے لیے چار اوقات بہتر ہیں صبح سورج نکلنے سے پہلے دین کے وسط میں زوال کے بعد عصر کے بعد اور نصف رات کے بعد ان اوقات میں نیچر کے اوپر سکوت تاری ہو جاتا ہے اور انسانی حواس میں بھی ٹھہراؤ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ان اوقات میں مراقبہ کرنے کے فوائد زیادہ ہیں ان سب اوقات کی اپنی جگہ کچھ خصوصیات ہیں لیکن وہ اوقات بہتر ہیں جو غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان ہے اس کے بعد کا وقت ہے جو غروب آفتاب کے قریب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رات میں وہ حواس متحرک ہو جاتے ہیں جن سے غیبی دنیا کا انکشاف ہوتا ہے زمین دو طرح چل رہی ہے ایک گردش محوری ہے اور دوسری تولانی زوال کے بعد زمین کی گردش میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور پھر رفتہ رفتہ یہ گردش کم ہوتی چلی جاتی ہے اثر کے وقت تک یہ گردش اتنی کم ہو جاتی ہے کہ حواس پر دباؤ پڑنے لگتا ہے انسان چند چرند پرند سب پر دن کے حواس کی بجائے رات کے حواس کا دروازہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے ہر زی فہم انسان اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ اثر کے وقت اس کے اوپر ایک ایسی کیفیت تاری ہو جاتی ہے جس کو وہ تھکان اور اس محلال کا نام دیتا ہے یہ کیفیت شعور پر لاشعوری تحریکات کے ابتدا ہوتی ہے نصف رات کے بعد لاشعوری حواس کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے اور اسی لحاظ سے مراقبے کے لیے یہ بہترین وقت ہے لاشعوری حواس صبح سورج نکلنے سے پہلے تک غالب رہتے ہیں اس لیے طلوع آفتاب سے پہلے زیادہ فوائد کا حامل ہے سورج نکلنے سے پہلے مراقبہ کرنے کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ رات کی نیند دن بھر کے تھکن کے اثرات اور دماغ دور کر دیتی ہے اور مراقبہ کے وقت یکسوئی حاصل رہتی ہے بیدار ہونے کے بعد بھی کچھ وقت لاشوری تحریکات کا غلبہ ہوتا ہے اس لیے مراقبہ کے اثرات ذہن کے اندر اتر جاتے ہیں اکثر لوگوں کے لیے تقسیم کار اور معاشی مصروفیات کی بنا پر نصف رات کے بعد مراقبہ کرنا مناسب نہیں ہوتا کیونکہ دن بھر کی تھکن سے نیند غالب آ جاتی ہے اور مراقبہ نہیں ہو پاتا ایسے لوگوں کے لیے سورج نکلنے سے پہلے کا وقت بہترین وقت ہے مراقبہ کتنی دیر کرنا چاہیے یہ آدمی کی اپنی ذہنی کیفیت اور دماغی یکسوئی پر منحصر ہے مراقبے کا وقت دس پندرہ منٹ سے لے کر کئی گھنٹے تک ہو سکتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ مراقبے کے دوران وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا جب آنکھیں کھلتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مقرر حد سے زیادہ وقت گزر گیا ہے کبھی آدمی کی آنکھیں مقررہ وقت سے پہلے کھل جاتی ہیں اور طبیعت میں مراقبے کا رجحان نہیں رہتا لیکن مراقبے کا اوس دورانیہ بیس منٹ سے لے کر پینتالیس منٹ ہے مراقبے کے لیے جو وقت بھی مقرر ہو اس کو پوری طرح استعمال کیا جائے اطمینان سے مراقبہ شروع کریں خود کو ہر طرح کی ذہنی یکسوئی کے لیے تیار کر لیں جس طرح ہم کسی کتاب کے مضمون سے مستفید ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ توجہ دیتے ہیں مطالعے کے لیے ماحول کو پرست اسی طرح مراقبے کے لیے بھی توجہ انہماک اور سکون کا ہونا ضروری ہے مراقبے کی نشست میں بیٹھ کر پہلے ذہن کو بالکل آزاد چھوڑ دیں اور زیادہ سے زیادہ پرسکون ہو جائیں اس کے لیے الفاظ کے ذریعے بھی ترغیب دی جا سکتی ہے مثلا ہر طرف سکون اور ٹھہراؤ ہے میرے اندر بھی یکسوئی اور ٹھہراؤ داخل ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ یہ الفاظ دل ہی دل میں آہستگی سے ادا کیے جائیں تاکہ ان کا اثر ذہن میں گہرائی میں اتر جائے جب جسم ذہن اور سانس میں توازن پیدا ہو جائے تو مراقبہ شروع کیا مادی امداد مراقبے کا مقصد باطنی نگاہ کو حرکت دینا ہے یہ مقصد اس وقت پورا ہو سکتا ہے جب آنکھ کے ڈیلو کی حرکات زیادہ سے زیادہ یا انہیں زیادہ سے زیادہ معطل رکھا جائے آنکھ کے ڈیلو کے تعطل میں جس قدر اضافہ ہوتا ہے اسی قدر باطنی نگاہ کی حرکت بڑھ جاتی ہے اس قانون کو سامنے رکھتے ہوئے مراقبہ کے وقت روئیں روئیں دار رومال یا کپڑا آنکھوں کے اوپر بطور بندش استعمال کیا جا سکتا ہے کپڑے کا رنگ سیاہ ہو تو اچھا ہے بہتر یہ ہے کہ کپڑا تولیے کی طرح روئیں دار ہو یا نرم روئیں دار تولیا استعمال کیا جائے بندش میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ پپوٹے تولیا یا کپڑے کی گرفت میں آ جائیں یہ گرفت ڈھیلی نہیں ہونی چاہیے اور نہ اتنی سخت کہ آنکھوں میں درد ہونے لگے منشا یہ ہے کہ آنکھوں کے پپوٹے ہلکا سا دباؤ محسوس کرتے رہیں مناسب دباؤ سے آنکھوں کے ڈھیلوں کی حرکت بڑی حد تک موت اس تعطل کی حالت میں جب نگاہ سے کام لینے کی کوشش تو آنکھ کی باطنی قوتیں جن کو ہم روحانی آنکھ کی بینائی کہتے ہیں کہہ سکتے ہیں حرکت میں آ جاتی ہیں سماعت کو بیرونی آوازوں سے محفوظ رکھنے اور باطنی آوازوں کی طرف توجہ بڑھانے کے لیے کالی مرچ کا سفوف روئی کے پوہے کو ہلکا سا نم جاتا ہے اور اس پوہے کو مراقبے کے وقت کانوں میں رکھا جاتا ہے کالی مرچ کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ بیرونی آوازوں کی لہروں کو جذب کر لیتی ہے اور اندر کی آواز کو سماعت کی سطح پر لاتی ہے کانوں میں روئی کے پوہے رکھنے اور آنکھوں پر پٹنی پٹی باندھنے کا اضافی فائدہ یہ ہے کہ مراقبے کے وقت ماحول کے اثرات کم سے کم ہو جاتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ مراقبہ کرتے ہوئے ان دونوں طریقوں پر عمل کیا جائے ان کے بغیر بھی مراقبہ کیا جا سکتا ہے تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آرام دہ نشست میں بیٹھ جائیں آنکھیں بند کر کے کچھ دیر کے لیے ذہن کو آزاد چھوڑ دیں پھر ہر طرف سے توجہ ہٹا کر مراقبہ کریں تصور عام طور پر لوگ اس الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ تصور کیا ہے یا تصور کس طرح کیا جاتا ہے تصور کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے کسی چیز کو دیکھا جائے مثلاً اگر کوئی شخص روحانی استاد کا تصور تصور شیخ کرتا ہے اسے استاد کے جسمانی حد و حال یا چہرے کے نکوش دیکھتا ہے کوئی شخص روشنیوں کا مراقبہ کرتا ہے تو بند آنکھوں سے روشنیوں کو دیکھ یہ عمل تصور کی تعریف میں نہیں آتا بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک شخص بند آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے یعنی دیکھنے کا عمل ساکت نہیں ہوا چونکہ دیکھنے کا عمل ساکت نہیں ہوا اس لیے تصور قائم نہیں ہوگا یہ ہے کہ آدمی ہر طرف سے ذہن ہٹا کر کسی ایک خیال میں اس خیال میں کسی قسم کے معنی نہ پہنائے کچھ دیکھنے کی کوشش کرے مثال کے طور پر اگر روحانی استاد کا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی آنکھیں بند کر کے اس خیال میں بیٹھ جائے کہ میں شیخ کی طرف متوجہ ہوں یا میری توجہ کا مرکز شیخ کی ذات ہے شیخ کی جسمانی ہدو حال یا چہرے کے نکوش کو دیکھنے کی کوشش نہ کی جائے اس طرح روشنیوں کا مراقبہ کرتے ہوئے محسوس کیا جائے کہ میرے اوپر روشنیاں برس رہی ہیں روشنی کیا ہے اور روشنی کا رنگ کس طرح کا ہے اس طرف ذہن نہ لگایا جائے مشق نمبر تین یہ مشق نمبر دو کی ترقی یافتہ شکل ہے اس مشق میں سانس کو گننے کی بجائے سانس اندر لینے اور باہر نکالنے کے عمل پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے واضح رہے کہ اس مشق میں بھی سانس کی آمد و رفت معمول کے مطابق ہونی چاہیے طریقہ یہ ہے آنکھیں بند کر لیں اور جس وقت سانس اندر جائیں تصور کی نگاہ سے دیکھیں کہ ہوا روشنی کی صورت میں ناک کے ذریعے سینے میں جا رہی ہے نہایت آہستگی اور سکون سے یہ عمل کریں دوبارہ روشنی کے تصور کے ساتھ سانس اندر لیں اور باہر نکالیں مشق نمبر چار کسی کمرے میں مکمل اندھیرا کر لیں کوشش کریں کہ کمرے میں زیادہ سے زیادہ اندھیرا ہو آلتی پالتی مار کر یا دوزانو بیٹھ کر اندھیرے میں نگاہیں جمائیں پلک نہیں جھپکنی چاہیے اندھیرے کی سکرین پر متواتر کسی ایک نقطے پر نگاہیں قائم رکھنے کی کوشش کریں شروع شروع میں پلک جھپک جائے گی آنکھوں سے پانی بھی بہے گا لیکن کچھ عرصے بعد نظر ٹھہر جائے گی مشق ختم کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے ذہن کو آزاد چھوڑ دیں تاکہ آنکھوں کے عضلات کو زیادہ سے زیادہ آرام مل جائے پھر آنکھوں کو ٹھنڈے پانی سے دھو لیں نوٹ مشق نمبر تین اور نمبر چار کا وقت پانچ منٹ سے دس منٹ تک کا ہے مشق نمبر پانچ آلتی پالتی مار کر یا دوزانو ہو کر بیٹھ جائیں چہرے کو پہلے بالکل سیدھا رکھیں پھر ذرا سا اٹھا دیں اب نگاہوں کو ناک کی نوک پر مرکوز کر دیں ایسا کرتے ہوئے آنکھیں نیم وا اد کھلی ہوں گی پہلے پہل آنکھ کے ڈیلوں کو اوپری عضلات کھچاؤ محسوس کریں گے اور آنکھوں سے پانی بہے گا کھچاؤ کو کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھوں کو ذرا سا بند کر دیں لیکن اپنی طرف سے آنکھ کے عضلات میں کھچاؤ پیدا نہ کریں اگر آنکھوں سے زیادہ پانی بہنے لگے اور تکلیف زیادہ محسوس ہو تو تھوڑی دیر کے لیے پپوٹے بند کر کے دوبارہ کھول لیں اور نگاہیں ناک کی نوک پر مذکور کر دیں کچھ عرصے میں آنکھ کے عزلات حاوی ہو جاتے ہیں کچھ عرصے میں آنکھ کے عضلات آدھی ہو جاتے ہیں اور ناک کی نوک پر نگاہیں جمانے میں دشواری محسوس نہیں ہوتی اس مشق کا وقفہ بھی پانچ منٹ ہے ابتدا ایک منٹ سے کریں اور بدتریج وقفہ بڑھا کر پانچ منٹ تک لے جائیں